لئیس نے سعید بن ابی سعید مقبوری سے انہوں نے عبداللہ بن ابی قطادہ سے انہوں نے ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے انہیں یعنی ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور انہیں بتایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا باقی تمام اعمال سے افضل ہے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول آپ کیا فرماتے ہیں اگر میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں تو کیا اس سے میرے گناہ مجھ سے دور ہٹا دیے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ہاں اگر تم اللہ کی راہ میں اس حالت میں شہید کر دیے جاؤ کہ تم صبر کرنے والے یعنی ڈٹے ہوئے ہو صرف اللہ کی رضا چاہتے ہو آگے پڑھ رہے ہو پیٹ پھیر کر نہ بھاگ رہے ہو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کس طرح کہا تھا اس نے عرض کی میں نے اس طرح کہا تھا آپ کیا فرماتے ہیں اگر میں اللہ کے میں شہید کیا جاؤں تو کیا میرے گناہ مجھ سے دور ہٹا جائیں گے آپ نے فرمایا ہاں اگر تم اس حالت میں اللہ کے میں شہید کر دیے جاؤ کہ صبر کرنے والے یعنی ڈٹے ہوئے ہو صرف اللہ کی رضا چاہتے ہو آگے بڑھ رہے ہو پیٹ پھیر کر بھاگنے والے نہیں تو سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے سوائے قرض کے جبرائیل علیہ السلام نے ابھی آ کر مجھ سے یہ کہا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو اسی